عافیت نہ مانگنے کا وبال عن عائشة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم مجذمين فقلنا يا رسول الله ما شد بلاء هؤلاء فقال إنهم كانوا في أصلاب أناس لم يسألوا الله لم يسأل الله تعالى العافية ولو أنهم تكلموا بهؤلاء الكلمات ما أصابهم هذا سبحان الله وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو جزام میں مبتلا تھے انہیں دیکھ کر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لوگ کتنی سخت مصیبت میں مبتلا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سخت مزاج لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت نہیں مانگا کرتے تھے اگر یہ لوگ ان کلمات کو پڑھتے تو انہیں یہ مصیبت نہ پہنچتی سبحان اللہ و بحمد ہی ولا قوت اللہ باللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیوں کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی سے ملتی ہے